اور سلیمان کو داود کی وراثت ملی اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے